حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ کعبے کے سائے میں بیٹھے تھے جب آپ نے مجھے آتے دیکھا تو فرمانے لگے کعبے کے رب کی قسم وہ بہت خسارے والے لوگ ہیں میں نے اپنے دل میں کہا کیا وجہ ہے شاید میرے بارے میں کوئی وہی اتری ہے میں نے عرض کیا آپ پر میرے ماں باپ قربان وہ کون بد نصیب ہیں آپ نے فرمایا زیادہ مالدار لوگ مگر جس نے ایسے ایسے اور ایسے کیا یعنی آگے اپنے دائیں اور بائیں خرچ کیا پھر فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو آدمی میں مرتے وقت اونٹ اور گاہیں چھوڑ جائے جن کی زکات وہ نہ دیتا ہو اس کے جانور اس جسامت اور موٹاپے سے بڑھ کر آئیں گے جو دنیا میں تھی اور اسے اپنے پاؤں تلے رون دیں گے اور اس کو اپنے سینگوں سے ٹکرے ماریں گے جب ان میں سے آخری جانور گزر جائے گا تو پہلے کو دوبارہ اس کے اوپر سے گزارا جائے گا اس کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کر دیے جائیں سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار چار سو بیالیس